المرشد المحبوب سیدی محبی محبوبی مرشد مولا یار بندہ مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کے میں ہے عجم اس کا پھر مدینہ ہے یہ شیر جو عنوان ہے اس شیر اصل میں یہ ہے رائے سنت پہ جو ہے رائے سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم اس کا پھر مدینہ یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو اپنایا اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیا اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا گفتگو کرنا معاملات کرنا تجارت کرنا سفر کرنا غلط جتنے بھی معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں وہ تمام معاملات کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدلا دی اور پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے مدد کام رکھنی رکھوں کی رسول اللہ کو اس کا کہ تمہارے لیے ہمارے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے بہترین نمونے کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم بھی بہترین ہو جاؤ فرمایا کہتے ہیں عجم اس کا پھر مدینے میں یعنی جہاں بھی وہ رہے گا اگر مدینہ شریف میں نہیں لیکن جہاں بھی رہے گا اگر سنت کے مطابق اس کی زندگی ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے میں پکا اور مدینہ میں جو ہے وہ کھڑے رہا ہوں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے کا محبوب ہو جائے گا جو مقصد ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا وہ اس کو حاصل ہو جائے گا اگر وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی کو شاید ٹھیک بنایا ہے سنت کے جو جج اب تک اعظم اس کا پھر نتیجہ ہے جہاں بھی رہے گا اللہ اور رسول کو ساتھ لیے رہے گا ان کی نظر عنایت اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر رہی جیسے کوئی انسان مدینہ شریف جاتا ہے مکہ مکرمہ جاتا ہے تو لوگ رش کرتے ہیں بھائی آپ بڑی مبارک جگہ جا رہے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کا خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب آپ کو حاصل ہوگا کتنی کتنی مبارکباد لیکن وہ شخص بھی جو سنتوں پر عمل کرے گا تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا اگر وہ اگر جی وہ مدینہ شریف میں نہ بھی ہو لیکن وہی نظر عنایت جو ایک شخص کو وہاں حاضری پر ملتی ہے وہی نظر عنایت میرا تعالیٰ ہر جگہ دنیا میں جہاں جاتا ہے اس کو نظر عنایت رہتا تھا جو نبی نے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کتاب حضر ہیں حضرت کے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن نگینا ہندوستان یو پی نگینا ہندوستان تو اس کو حضرت مارے کہ پہلے نگینا میں رہتے تھے اب دیکھو بیٹھا ہے کس سفید میں یعنی اب وہ شہر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی محبت سیکھ رہے ہیں اور دو جہاں کا مزہ پا رہے ہیں میر رہتا تھا جو نگینے میں میر رہتا تھا جو نگینے میں دیکھو بیٹھا پیدا ہے مالک پر زندگی گل پیدا ہے مالک پر زندگی گل پیدا ہے مالک پر کیا حالات على اللہ والے اگر خاموش بھی رہتے ہیں تو ان کی صحبت سے ایک خاص سکون ایک خاص سکینہ نور معلوم ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھنا خوشی کا باعث ہوتا ہے سکون کا باعث ہوتا ہے نور کا باعث ہوتا ہے بے بیانی بے بیان کا بے بیان بھی ہے نیا اس کا گردین بے بیانی بھی ہے بیان کا بے بیانی بھی ہے بیان کا درجے نسبت فاتح زندگی گر پتا ہے مالک پر کیا حلاوت ہے اس کی جینے یہ تو جینا ہے اور پھر فرمایا کہ ہے خفا جس سے پالنے والا کوئی جینا ہے اس کا جینا نہیں بالکل جانورانہ زندگی ہے جس سے اللہ ناراض ہے ہر طرف پریشانی ہر طرف مصیبت کو اس پر ٹوٹ پڑتی ہے ہاں، جس سے اللہ ناراض ہو تو اس کو حضرت والا فرما دیتے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی یہ کل سارا جہاں بدلا اور سماج کے دل بیاباں ہو گیا دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بات یعنی جس دل کو اللہ کے خود کا گلستان حاصل تھا تو اس کی تو کیا بات تھی دل گلستان تھا تو ہر شہر سے شپت کی تھی باہر دل خوش ہے تو ہر چیز اچھی معلوم ہوتی ہے اور دل نہ خوش ہوتا ہے تو ہر چیز بری معلوم ہوتی ہے کہ انہیں کسی بات کا غم لیے بیٹھا ہو کوئی مصیبت آن پڑی ہو ہر چیز کوئی چیز اچھی نہیں کھانا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا کہتے مجھے لیکن نہیں چاہ رہا اتنی بڑی مصیبت ہے تو سب سے بڑی مصیبت کیا ہے اللہ کا ناراض اللہ کا ناراض اور سب لوگ اس غلط میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں جب وقت آتا ہے روزہ رکھتے ہیں اور زکات حج وغیرہ ہم سب چیز کر رہے ہیں تو یہ بات تو نعمت ہے اللہ کی رضا کے کام ہے اللہ کے احکامات لیکن اکثر لوگ اس بات سے کہ انسان سے ہر لمحہ جو ہے گناہ ہو رہا ہے ہر لمحہ ہو رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی آفتاب رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کل لکم پتا ہوں کہ تم سب کے سب خطاکار ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فتح نہ کریں لیکن آگے امید دلا دی اور تسلی بھی دی تھی خیر الفار تو لیکن اگر تم توبہ کر لو گے توبہ کرتے رہو گے توابون مانے بار بار توبہ کرنے والے تو توابن رہو گے بار بار توبہ کرتے رہو گے اللہ سے معافی مانگتے رہو گے روتے رہو گے گڑ گڑاتے رہو گے ندامت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا گے اور یہ تمہاری خطائیں جو ہیں یہ خیر کا سبب بن جائے کس کس وجہ سے توبہ کی وجہ سے معافی مانگنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس بندے سے راضی بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو محفوظ بھی بنا لیتے ہیں تو یہ فرمایا کہ کیا خلاوت ہے اس کی چیزیں تو اور اگر مالک خفا ہے تو بات یہ رہی تھی کہ ہم اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہم ہمارے ظاہر سے بھی بہت سے گناہ سرگرم ہوتے ہیں جب سیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے سیکھنے سے معلوم ہوتا ہے وہ ارے یہ تو ہم نے گناہ کر دیا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کام گناہ ہے ایسی بات کرنا گناہ ہے اچھا ظاہر کو بھی آدمی بہت سے سنوار لیتے ہیں لیکن پھر باطن کو سنوارنے کی فکر بالکل ہی بہت ہی کم ہوتی ہے تو باطن سے بھی ہمارے گناہ سرگرد ہوتے رہتے ہیں مثلاً بدگمانی کا گناہ ہے اسی کے متعلق بدگمانی کر لینا کہ اس نے ہمارا برا چارا یا اس نے ہم ہم پہ تنگ کر دیا یا اس نے ہم سے ایسی بات کی جو ہم کو نقصان پہنچانے والی اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ بات بدگمانی ایسے ہی حسد ہے یہ بھی باتیں گناہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اور اس سے جلنے لگنا اس کا غم کرنا اور اس کی نعمت کے زوال کی فکر کرنا اسی طرح یہ نعمت اس سے جاتی رہے اگر حسن کی نعمت ہے تو بعض لوگوں کو حسن سے حسد پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو مال سے حسد پیدا ہو جاتا ہے سامنے والے کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کے حسد پیدا ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال نہ رہے اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ کوئی دینی نعمت کو دیکھ کے جو ہے جیسے کسی کا زیادہ مجمع لگتا ہے تو اس کو حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں لوگ ہیں اس کے پاس کیوں ہیں اور اس سے یہ نعمت جاتی رہے ادب کی علامت کیا ہے کہ یہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت اس سے یہ جاتی رہے کے پاس نہ رہے تو ایسا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں جو آدمی حسد کرے گا اس کی نیکیوں کو یہ حسد ایسے کھا جائے گا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اور ہر وقت یہ غمگین رہتا ہے ہر وقت غمگین رہے گا یہ اس کی نشانی علامت تو اس کا علاج بھی بتا دیتے ہیں حضور گان جی کو بھی ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد معلوم ہو تو اس کے اچھا یونیورسٹی کالج میں بھی ہوتا ہے لڑکے ایک دوسرے سے جلد ہو جاتے ہیں اس کے بعد یا ٹیچر اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے زیادہ اٹھاتا ہے اور ہم کو پوچھتا نہیں ہے یہ ہر جگہ یہ چیز پہنچ جاتی ہے دنیا ہو یا چیز ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد معصوم اس کے لیے دعا کرے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ طرف اللہ تعالیٰ اس کو اور آخر دے اور اس کے لیے مختلف دعائیں کرے تو یہ حسب دل جاتا رہتا ہے بے ہلکا ہو جاتا ہے تو غرض بات یہ ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگ باطنی گناہوں سے بے خبر ہیں وہ سمجھتے بس یہی دین ہے نماز ہوتا رکاط تجیحات وغیرہ لیکن باطنی گناہوں سے جو ہے غیبت کا مرض ہے غیبت کے غیبت کے مرض کی جڑ تک اس لیے کہ غیبت آدمی اس کی کرتا ہے برائی اس کی کرتا ہے جس کو جس کو حقیق سمجھتا ہے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اس کو برا جانتا ہے یہی تکبر کی حقیقت ہے اس کی جڑ تکبر ہے کہ جو شخص غیبت کے مرض میں مبتلا ہے تو لازمہ اس کے اندر تکبر کے بھی جراثیم موجود ہے یہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے یہ ہم نہیں سمجھتے تکبر جو ہے بہت خاموشی اور خفیہ طریقے سے دل میں آ جاتا ہے اور اگر آیا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیسے مرتبے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم تو سب کو کے سلام کرتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں مہمان آتا ہے اخلاق سے پیش آتے ہیں یہ اس کی علامات نہیں علامات اس کی یہی ہیں کہ قطر الحق غم تو ناس لوگوں کو اپنے سے حقیق سمجھنا تو بہت سی باتیں جو آ جاتی ہیں کہ حقیق آدمی سمجھتا ہے کس طریقے سے سمجھتا ہے یہ روان کی ہوئی پولیس میں جو ہوگی تو یہ تکبر کی بیماری ہجوغ کی بیماری یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھا ہے سب کچھ ہیں اچھا بیان کر ڈالا تو بھائی اپنے اندر تعریف آ گئی کہ ہم بہت اچھا، بہت خوش ہیں آج بہت اچھا بیان کیا ہمارے اندر کوئی کمال پیدا ہو گیا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اگر اللہ کی عطا سمجھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تو یہی اس کے لیے نعمت ہے اور اگر عطا نہیں سمجھا اپنا کمال سمجھا تو یہ اس کے لیے بہت برا ہے پھر اپنی نظر میں جو اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں بہت کرونا چاہوں تو اس لیے یہ باطنی گنا اب یہ اکثر ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں واقعات گھر میں ہے باہر ہے معاملات ہیں دوستوں سے مل رہا ہے اور کاروباری لوگوں سے مل رہا ہے اور اپنے جن سے بھی مل رہا ہے یہ سب چیزیں پیش آتی رہتی ہیں لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں اور اسی طرح بدنگاہی کا گناہ ہے سب جو ہے باہر جاتے ہیں لوگ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم کو بھی ہمارے ہمارے مرشد نے یہ بات بتائی ہم کو بھی نہیں خبر تھی اور ہم کو کیا خبر نہیں تھی بڑے بڑے علماء نے حضرت کے پاس آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ حدیث شریف جو آپ سناتے ہیں لان اللہ ناظرہ و منظور کہ اللہ تعالیٰ لانت کرنا نگاہی کرنے والے پر اور نگاہی کا سبب بننے والے پر یعنی جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے تو بارہ ہم نے یہ حدیث شریف پڑھائی ایسے ہی آپ جو بخاری شریف کی حدیث سناتے ہیں نظر تو ہم نے تو بارہ یہ حدیث طلبا کو پڑھائی ہے برسوں ہو گئے طلبا کو دورے طلبا کو ہم یہ حدیث شریف سناتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن کبھی ہمارا یہ دھیان ہی نہیں کہ ہم کو بھی تو ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم کو بھی تو آنکھوں کو کار ہو رہے ہیں اور پھر یہ جو ہے کہ اللہ تعالی کرنا ہے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر یہ برسوں ہو گئے لیکن آپ کے پاس آ کے آپ نے ہمیں دھیان دلایا کہ یہ اور ہمیں تو یہ ساتھی نہ رہا بلومی نہ یاغزو میں نفساری قرآن پاک میں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور عورتوں کے لیے الگ سے حکم کرنا ہے یہ سب پڑھتے پڑھاتے برسوں گزر گئے تو ہم کو بھی جو ہے حضرت کے پاس ہی آ کے معلوم پڑا حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خاص اس مضمون میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا اور یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ رحمت بنا کے بھیجتے ہیں مجدد زمان تھے یعنی مجدد وہ ہوتا ہے جو کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتا دین میں بلکہ تصدیق کرتا ہے تصدیق کوئی اصول شریعت شریعت کا امت بھول جاتی ہے تو یاد دلاتا ہے یہ دیکھو ایک گنا ہے آپ کو بس نکاحوں کی حفاظت ضروری ہے ورنہ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے میرے مرشد نے فرمایا لاکھوں عبادت کوئی کرے اور ہزاروں تصویحات بھی کرے روزانہ پابندی سے کرے لیکن جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا شرعی پردہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا بلکہ جو کچھ وہ کمائی کر رہا ہے سب آنکھوں کے ذریعے وہ سب ضائع کر رہا ہے جیسے ایک ٹنکی ہے اس میں پانی ہو اب پانی اوپر سے بھر رہا ہے فل پریشر سے لیکن نیچے جو اس میں ٹوٹی لگی ہے وہ بھی کھلی گئی ساتھ تو اب رات کو آپ پانی آیا اور آپ نے جو ہے وہ سوچا کہ بھائی پانی خوب جمع ہو جائے گا صبح تک آتا رہے گا اب صبح کو آپ کو پتا چلا کہ وہ ٹوٹی تو کھلی رہ گئی کتنا پانی آیا تھا سب ضائع ہو گیا تو کتنا افسوس ہوتا ہے تو ہم جو عبادات کر رہے ہیں تو عبادات کا ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام کرے گندم کا ذخیرہ جب کرتے ہیں بڑے بڑے ٹینکوں کے ساتھ تو چوہوں سے انتظام کرتے نہیں گندگ پہ کا حفاظت کا انتظام کرتے ہیں تو اپنا چوہے کیا ہے وہ نکالنے نکال کے وہ لے جاتے ہیں سب ذخیرہ اور جب اوپر سے کے دیکھو ہم نے تو اتنا گندم بھرا ہوتا سب تو یہ چیز ہے تو یہ باطنی گناہ جو ہے نا اکثر لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں ہاں، کبھی زبان سے کسی کو ایسی بات کہہ دی اس کے دل کو چیز پہنچ دل کو گیا ہمیں خبر بھی نہیں ہم تو بے خبر سو گئے وہ بیچارہ رات پر جاگ رہا ہے کہ مجھے کیسی بات کہیں گے اور وہ رو رہا ہے نہ صبح آ رہا ہے اور یہ مومن کے دل کو تکلیف کرنا ہاں، بہت بڑا گنا کبھی رہا کہیں بہت عظیم گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مکرم کو طواف کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران کعبہ کو مخاطب کر کے کرنا ہے کعبہ تیری ایک حرمت ہے لیکن مومن کی تین حرمتیں تین جان کی مال کی اور عزت کی اس لیے مومن کا دل سب سے زیادہ محترم ہے ہم خوب چکر لگائے ہیں کھانا کعبہ کے اور خوب تب طواف اور ابرے اور چل رہے ہیں لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم کتنے زبردست باتیں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا اس کو چیز پہنچا دی تکلیف پہنچا دی کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بتایا کہ جس شخص کا پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو اور اس سے پریشان ہو ستاتا ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے جب تک کہ اپنی سزا نہ ہو گئے پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے کن کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جس کو فرمایا تو یہ چیز جو ہے سیکھنے سے آتی ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی ہم سب یہ ذکر سکار وغیرہ سب کر رہے ہیں پھر بھی معلوم نہیں کیوں ہمارے دل میں چین چین نہیں ہے سکون وہ جو بتایا جاتا ہے جو اشعار میں لذت کا ذکر کیا جاتا ہے جو بیانات میں بتایا جاتا ہے ہم کو تو وہ نہیں ہے ہم تو صبح آنکھ کھلتی ہے تو ٹینشن اور سوچتے ہیں تو ٹینشن کیا عجیب موت ہے جبکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ذکر تو یہ وجہ ہے میرے مرشد نے آسان سی مثال کہ سو کانٹے اگر چکے ہوں چپ جائیں بالکل خدا نفاذ کا اب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ ہمارے ذرا مہربانی کر کے یہ کانٹے نکال دیجیے تو نکالتا ہے ایک ایک کر کے حتیٰ کے ننانوے کانٹے اس نے نکال دیے اب وہ کہتا ہے بھائی میں تھک گیا اب جو ہے آپ کل آئیے گا تو یہ ایک کانٹا میں آپ کا کل نکالوں گا ایک ہی تو رہ گی آپ کو کہتے نہیں بھائی یہ ایک کانٹا جو ہے پورے جسم کو میرے کچن کیے ہوئے جلدی سے اس کو نکال دیا ایک کانٹا بھی برداشت نہیں ہے تو ایسے ہی گناہ کی مثال ہے کہ گناہ بھی جب تک ہمارا ایک گناہ بھی باقی رہے گا کامل سکون اور چین نہیں آئے گا سکون اور چین تو آتا جائے گا گناہ چھوڑتے جائیں گے سکون اور چین آتا جائے گا لیکن کامل جب ہوگا جب ہم ہر گناہ کو چھوڑ دیں گے اور چھوڑ دینے کے ساتھ ساتھ اب آدمی کے لیے پریشان ہو جائے شیطان آئے کبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے سو سو فیصد گناہ چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے تو بھائی توبہ کا راستہ ہمیشہ یاد ہے ہاں؟ توبہ کر کر اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں اور ان سے توفیق کی بھی, بھی مانگ لیں اللہ نے ہمیں توفیق بھی دے دیجیے کہ ہم ہر ہر گناہ کو چھوڑنے والے ہو جائیں تو جب ان کی مدد آ جاتی ہے ان کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب آ جاتی ہے تو بندہ پھر پار ہو جاتا ہے پھر وہ ہر گناہ چھوڑ دیتا پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور گناہ سے پھر اس کو بچاتے ہیں حدیث پاک کی دعا بھی ہے اللہ اور کباب جیسے مشید نے فرمایا کہ جیسے دعا کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا چھوٹے بچے کی ماں کتنا خیال کرتی ہے اور اس کا ہر دیکھ بھال رہتی ہے کہیں کیچڑ میں نہ چل جائے کہیں مٹی نہ کھا لے کوئی نقصان دہ چیز منہ میں نہ ڈال لے کہیں خطرناک جگہ نہ چلے جائے ہر وقت اس کی دیکھ بھال رکھتی ہے تو ماں کو کتنی محبت ہے اولاد سے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر اللہ مباثیت اللہ جیسے چھوٹے بچے کی ماں حفاظت کرتی ہے دیکھ بھال کرتی رہتی ہے اور جہاں وہ کیچڑ کی طرف بڑھتا ہے اس کو فوراً روک دیتی ہے اور اگر کیچڑ میں بالکل وہ ملب وہ ہو جاتا ہے لگ پک تو پھر اس کو نہلاتی دلاتی ہے صفائی بھی کرتی ہے اور اگر غلطی سے مٹی وہ کھا لیتا ہے تو کوشش کرتی ہے اس کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کو قید بھی کرا دیتی ہے تو ایسی حفاظت ہے اللہ آپ ہم کو نصیب فرما دیں گناہوں سے کہ ہم گناہ کی طرف اول تو جائیں جب جانا چاہیں آپ ہمیں پکڑ کر چھوٹے بچے کی طرح جیسے آتی ہے فوراً پکڑ کے ہم کو واپس لے آئیے اور اگر غلطی سے پھر ہم بھی اپنی شامت عمل سے بھی ہیں کیچڑ میں لطپت ہو گئے گناہ میں لطف ہو گئے تو اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں توقی سے توبہ دے کر ہمیں نہلا دھلا دیجیے پاک صاف کر دیجیے ہے نا اور اگر پھر بھی ہم نے کوئی ایسا گناہ کر ڈالا جس سے ہمارے باطن کو بھی نقصان ہو گیا ظاہر کو بھی نقصان ہو گیا تو اللہ آپ ہمیں ایسی کوئی تدبیر سے جیسے ماں انگلی ڈال کر طے کرا دیتی ہے تو اللہ ایسی تدبیر فرمائی کہ گناہ ہم کو راس بھی نہ آئے پھر یعنی وہ گناہ جو ہے ہم کو بے چین کر دے اور ہم آپ سے خوب توبہ گڑ کر اور رو کر آپ کو منا لیں اللہ وباق یسن نواق مطلب یہ دعا ہے مختصر کی اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو مانگتے رہنا چاہیے تو یہ ہے کہ جب اگر ہے اپاج سے پالنے والا اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون کون سے گناہ ہیں ہمارا ابتدا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی تدبیر اپنے مربی سے اپنے رہنما سے اپنے مرشد سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ ایسے ایسے امراض ہم کو محسوس ہو رہے ہیں اگر محسوس نہ ہو تو اتنا ہی لکھے کہ بھائی ہم کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عائد ہے کہ اپنے اندر کوئی برائی محسوس نہ ہونا یہ بھی ایک عائد ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا تو پاک صاحب ہے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنا ہی ایک عائد ہے ایک بزرگ نے کہا ایک صاحب نے کہا کہ میں میرے اندر اب تک ختم ہو گیا تو ایک ایک بزرگ نے ان کو نصیحت کی گفتم کے تو پندار شکستم روستم اے روستم نے پہلوان دعویٰ کیا تھا نا اچھا پہلوان رستم تم نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر کردار ختم ہو گیا یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور تکبر پڑھائی وغیرہ ختم ہو گئی بک کے تو پندار شکستم باقی ہے یہ بک ابھی باقی ہے تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایک کردار کو اپنے شکست توڑ دیا تو یہ یہ بک تو باقی ہے جو تو دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتے تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے تکبر میرے اندر نہیں رہا تو یہ خود ایک بت ہے جو غیر اللہ ہے جو تمہیں اللہ سے دور کیے تو آدمی اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھے ہر وقت خطاکار سمجھے اور توبہ کبھی سہارا لے اور تدابیر اپنے مرشد اور برقی سے پوچھتا رہے کہ اس کی کیا تبدیل ہے کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے اچھا خفا جی سے پالی والا اے خفا جی سے پالی والا اے خفا جی سے والا کو بہت بہت کمتر جانتے ہیں تاکہ سور اور کتے سے بھی خود کو گرا دیتے ہیں اپنی نظروں میں لوگوں کی نظروں میں نہیں اپنی نظروں میں گرنا مصروف ہے ہم اپنے آپ کو بالکل اچھا نہ سمجھیں میرے مرشد دامت مولانا شاہ عبد نتیق بن حسین صاحب دامت ہوں الحمد للہ اس سے واپس عجیب کے آئے ہیں تو وہ فرماتے تھے وہاں عمرے کے سفر پر بہت زبردست ملامی ہیں فرماتے تھے کہ کتے کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھا سمجھو اگر اس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھا تب تو بات ہے اس لیے کہ دیکھو بھائی کتے سے کوئی حساب کتاب نہیں اور انسان سے حساب کتاب ہے اگر ہم سے حساب کتاب لے لیا گیا تو ہم تو پھنس جائیں گے اللہ کے لائق ہم کہاں عبادت کر سکتے ہیں کہاں زندگی گزار سکتے ہیں اس لیے اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ بندہ میرا اپنی نگاہوں میں گرا رہے اللہ کو جو چیز پسند ہے بس وہی ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے اسی لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشہور شعر ہے کچھ ہونا میرا دل تو فاری کا سبب ہے اتنے بڑے اللہ والے اس کو تعزت فرماتے تھے کہ نش بندیہ سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ اس کو کھانے جاتے تھے سب سے زیادہ چاہے اس کیا کہتے ہیں کچھ ہو نہ میرا ذلت و فارغ کا ختم ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں دل میں آواز آ رہا ہے یہ نہیں کہ لوگوں کو جھک کر سلام کرتا ہے مسکرا کر ملتا ہے یہ توازن نہیں ہے توازن کیا ہے دل سے اپنے آپ کو سب سے کم کر جانا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر مجھے ناز دل کی دل سے مجھے آواز آتی ہے کہ واقعی میں کچھ نہیں ہوں تب تو بات ہے یہ ہے سوال دوست تو سب کرم ہے مالک کا دوست تو سب کرم ہے مالک کا ہو بھی آیا کیا باقاعدہ راہ سنت پہ جو چلے اختر راہ سنت پہ جو چلے اختر راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے آجم اس کا پھر مت سنت پہ جو چلے اختر رائے سنت پہ جو چلے اختر رائے سنت لیکن حج وہیں جا کے ہوگا آج کل لوگ نے بدت بدتی لوگوں نے ایسے کام یہاں کر ڈالے ہیں کہ یہاں خانہ کعبہ کی شبی بنا دی ہے ماڈل اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی وہ اس کے چکر لگا ہے یہ سب بدت اور گمراہی اور ضلالت ہے اور جہنم کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے حج کرنا ہو عمرہ کرنا ہو تو وہ تو وہی ہوگا ٹھیک ہے یہاں یہ حضرت ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے تحریر فرمایا ہے یہ نگینہ سے جو نگینے کا شعر سنایا تھا مراد احفر ہے یعنی حضرت حضرت فرمانے کی سے مراد ہے کہ میر رہتا تھا جو نگینے میں یعنی میں فرمانے کی مراد احفر ہے جس کا وطن نگینہ ضلع بجنور ہے احفر اس نعمت عظما کا اگر ساری عمر کروڑوں بار شکر ادا کرے کہ حضرت والا مجھ جیسے ناپاک کو اشعار میں مخاطب فرماتے ہیں تو حق پہ شکر ادا نہیں ہو سکتا الحمد للہ لذیب نعمتی قطع یہ نعمت جس کو ادراک ہو جائے نا کہ ہم نے شہر سے کیا پایا کہ یہ اس کے تاثرات ہیں ہم تو کہہ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں شاید کے قدر کی کوشش نہیں سیکھتے سب ٹھیک جی ہے کل اعلان کر دیں گے کل ہمارا وہاں بیان طے ہوا ہے گلشن مہمان میں مغرب سے شاہ کافی دور ہے اثر پڑھ کے آج روانہ ہوں گے اور مغرب وہاں ادا کریں گے مغرب سے شاہ کل تیار ہے اس کو سہولت ہو وہ ٹیلیفون پہ سن لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کل کل جو صبح کی معمول کی مجلس ہے وہ کب سمجھتا کا ان شاء اللہ تعالیٰ ساڑھے گیارہ بجے صبح کے نا صبح کی مجلس ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے معمول کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے ہو Thank <laughs> you.